کہ وہ اللہ شان ہو کہ کوئی شان یعنی بے والی ذاتی ہونے والی وہ مخلوق میں سمجھے اور مخلوق کی کوئی صفت خالق میں سمجھے نہ نہ کسی گئے گزرے مسلمان سے پوچھو گے وہ یہی کہے گا ہر نبی ولی ہر بات میں ہر کام میں ہر شان میں اللہ کا محتاج ہے اور مشرقین لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا جی وہ خدا کی بے نیازی بعض مخلوق میں سمجھتے تھے اور مخلوق کی نیاز مندی بعض خالق میں سمجھتے تھے اس وجہ سے وہ مشرق ہوئے سمجھ آئی کہ نہیں ہے لہذا جو لوگ علیہ السلام اور اولیاء کرام سے اس نے اعتقاد رکھنے والے سنی حضرات اور ان کی تعظیم و احترام اللہ کے حکم کے مطابق اذن کے مطابق کرنے والوں کو مشرق قرار دیتے ہیں ان کی جہالت یہ ذہن میں رکھا اور کسی کی جہالت جو ہے وہ مذہب نہیں بن سکتا کسی کی جہالت ہمارا مذہب نہیں ہے ہمارا مذہب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور صحابہ کرام نے اس کی تفصیل فرمائی ہے دوستو ادھر دیکھو اب اللہ تبارک و تعالی کی تین شانیں تین شانیں ترتیب کے ساتھ آخری صورت میں مذکور ہیں ملک الناس اللہ اکبر و کبیرہ اللہ فرماتا ہے فرما دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب الناس اللہ تعالیٰ سب کائنات کا لوگوں کا پالنے والا ہے رب کس کو کہتے ہیں پالنے والے کو پیدا بھی کرے پیدا بھی کرے پھر پیدا کر کے ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کو اپنی حکمت کے مطابق چلائے ملک الناس لوگوں کا بادشاہ ہے کیا مطلب حکم اس کا چلے گا کیونکہ جب رب وہی ہے بناتا وہی ہے پالتا وہی ہے تو جو بنائے اور پالے اسی کا حق ہے کہ بادشاہ بھی وہی ہونا چاہیے حکم اسی کا ہونا چاہیے ملک ملک کس کو کہتے ہیں بولو بادشاہ کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اور بادشاہ کون ہے اللہ ملک کا مانا ہوتا ہے جس کا حکم چلے کوئی کسی کا حکم نہ چلے صرف اسی کا چلے اس کو کہتے ہیں بادشاہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی کوئی بات نہ ہو روز قیامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین باز راتوں کے اندر ہے ملک یوم الدین مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے کیوں اس وقت دکھائے گا کہ میرے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا دیکھو چلتا ہے کسی سب دم بخود کھڑے ہوں گے کسی کی بات وہاں پر نہیں چلے گی اللہ بیز نے اس کی اجازت کے بغیر تو وہ فرماتا ہے میں رب ہوں رب الناس رب میں ہوں سب کا جب رب ہوں تو رب ہی بادشاہ ہونا چاہیے ساتھ ہی فرما دیا ملک الناس پھر ملک الناس کہنے کے بعد فرماتا ہے الہ الناس عبادت کے لائق بھی میں ہی ہوں جو رب ہے وہ بادشاہ ہے اور جو دو حقیقی بادشاہ ہے وہی خدا ہے یعنی وہی عبادت کے لائق ہے وہی جو رب ہے وہی بادشاہ ہے جو بادشاہ ہے اسی کو عبادت کا لائق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کی طرف اشارہ فرما لیا اشارہ فرما دیا کہ پالنا بھی میرا ہی کام ہے حکم دینا بھی میرا ہی کام ہے اور عبادت کروانا یہ میری شان ہے تو عبادت میری کرو اب بات کو سمجھنا قربان جائیں دوستو اللہ جل شان ہو کہ یہ تین شان سے کوئی شان بھی مخلوق میں اگر کوئی ثابت کرے تو سمجھے مشرق ہو گیا رب ہونا اسی کی شان بنانا پالنا اسی کی شان بادشاہ ہونا اسی کی شان عبادت کے لائق ہونا توجہ ہے ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ توجہ بنانا پالنا اسی کی شان بنانا پالنا اسی کی شان حکم چلانا اسی کی شان عبادت کے لائق ہونا بھی اسی کی شان ہے لیکن یہاں پر اللہ یہاں پر کسی کو یہ مثالہ نہیں لگنا چاہیے کہ رب اور ملک کے بعد الہ کا ذکر آیا پتا چل گیا عبادت کے لائق ہونا الہ کا مانا ہے علا وہی ہوتا ہے جو عبادت کے لائق ہو لہذا رب رب سونا رب ہونا یا بادشاہ ہونا یہ علا ہونے کو لازم نہیں دوسرے لفظوں میں حاکم ہونا رب ہونا اور حاکم ہونا الہ کے مفہوم میں داخل نہیں ہے لہذا تم سجدہ کر دو تم فلان کر دو تم کھڑے ہو جاتے ہو یہ تعلیم ہے شرک ہے یہ عبادت ہے بغالتا ہے جہالت ہے پتہ نہیں دوستو الہ کا مفہوم الہ کا مفہوم رب کو بھی شامل ہے بعض حاکم کو بھی شامل ہے جب الہ کہیں گے رب بھی اس میں آئے گا الہ بھی اس میں آئے گا الہ بھی الوحیت بھی عبادت کے لائق ہونا بھی آ جائے گا رب ہونا بھی آ جائے گا حاکم ہونا بھی آ جائے گا سب کچھ اس میں ہے لیکن صرف بات یہاں پر تجوید کے قبیلے سے کی گئی ہے والوں کے لیے

بولو بولو کلمہ پڑھو نا لا الہ بولو بولو کلمے کو مذہب بنا کر نہ پڑھو کلمے کو دین کی بنیاد بنا کر پڑھو کلمے کو مذہب کی پہچان بنا کر نہ پڑھو دین کی بنیاد بنا کر پڑھو ہمارا اسلام مذہب نہیں دین ہے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ آپ حقیقت کو نہیں سمجھتے اسلام ہمارا نظام ہے اسلام ہمارا مذہب شعبہ نہیں ہے کہ نظام سارا دوسروں کا ہو اور ایک شعبہ رکھ دیا جائے مذہب کا اسلام جز نہیں ہے کسی کا اسلام کل ہے بات کو سمجھنا میں تھا اسلام میں پورے پورے داخل تو کلمہ پڑھنا یہ جی، میں بعد میں آؤں گا اس کی طرف کلمہ پڑھو کلمے کو کسی ملک کسی ملک کے نظام کا جز بنا کر نہیں پڑھو اپنے دین اور نظام اسلام کی بنیاد سمجھ کر پڑھو میرا ایک ایک جملہ سمجھنے والوں کے لیے ایمان سے کہتا ہوں آفتاب ہدایت ہوگا ذرا روک سے کہیں سبحان اللہ پڑھو نا کلمہ کیا ہے ہمارا اللہ اللہ محمد الرسول ہمارا کلمہ ہے الہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا رب لا لا الہ اب کوئی جہل ہوگا جو کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس میں رب نہیں مانا اس میں حاکم نہیں مانا نا جب کلمہ پڑے گا لا الہ الا اللہ یہ اتنا جامع مانا مطلب رکھتا ہے الہ کا مانا جب کریں گے تو رب بھی آ جائے گا حاکم بھی آ جائے گا عبادت کے لائق بھی آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وہاں پر وہاں پر تجرید کر کے تجرید تجرید بلاغت کا مسئلہ ہے توجہ ہے کسی لفظ کو معنی سے مجرد کر کے استعمال کر لیتے ہیں نا جیسے سبحان اسرا بے آپ لیلا اللہ فرماتا ہے رات کو جس نے سیر کرائی حالانکہ اسرا کا مانا ہے رات کو سیر کرانا پھر آگے فرمایا لیلا پاک ہے وہ لا جس نے رات کو سیر کرائی حالانکہ اسرا کا مانا ہی ہوتا ہے رات کو سیر کرانا لیکن پھر آگے لیلا کیوں ذکر کیا رات کا ذکر پھر کیوں کیا تو علماء فرماتے ہیں یہ تجریب کے قبیلے سے ہے اس کو اس معنی سے اسرا کو پہلے ذکر کیا اس معنی سے خالی کر لیا پھر آگے ذکر کر دیا سمجھ کیوں کیوں پہلے اشارہ تھا اب سراہت ہو جائے گی اور بولو یار پہلے اشارہ تھا اسرا اگر علیحدہ لیلا ذکر نہ کیا جاتا رات کا ذکر علیحدہ نہ کیا جاتا تو اسرا کے ضمن میں لیل کا اشارہ ہونا تھا اب وضاحت ہو گئی سراہت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے الہ کے مفہوم میں یہ سب کچھ داخل ہے وہ رب بھی ہے وہ حاکم بھی ہے اسی وجہ سے لا ربا سوا لا ہاکما سوا لا محبوبہ سوا یہ تینوں مفہوم لا الہ کے اندر داخل ہے دوستو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ سائیں سمجھ آنی پہ ادھر میں کون قربان جائیں اور دلیل پیش کرتا ہوں یہ نہ سمجھنا خدا وہی ہوتا ہے خدا وہی ہوتا ہے کہ جس کو صرف سجدہ کیا جائے یا خدا وہی ہوتا ہے جس کو صرف بنانے والا مانا جائے پالنے والا مانا جائے نہیں وہ بھی خدا ہے جس کو حاکم مطلق مانا جائے جی وہ بھی خدا ہے جس کو کیا سمجھا جائے کہ جی حاکم مطلق حاکم یعنی ہر طرح کا جو چاہے حکم چلائے کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو ہر کسی پر ضروری ہو دوست حکم کے آگے سر جھکا دے اگر نہیں جھکائے گا تو وہ کافر مشرق ہو جائے گا مجرم ہو جائے گا بن گیا اس سونے سپیکر بند ہو گئے زندہ سبحان اللہ دوستو دوستوی گل ہے کیا بات ہے یار اس کی کتا ہے کیا سڑ گیا چلو گزارا پھر ہو گیا ہو گیا توجہ میرے دوستو بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کوئی اور کلمہ نہیں پڑھایا جاتا ہاں جی دہریت کے بیس میں رد ہے جی دہریت کا رد ہے شرک کا رد ہے ہر طرح کے برے عقیدے کا رد اس کے اندر موجود ہے تو لا الہ جب آپ کہتے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا مطلب کیا ہے کوئی رب نے کوئی حاکم نہیں اور کوئی عبادت محبوب نہیں یہ سب جو کچھ ہے وہ اللہ یہی مطلب ہے نا بولو اب اس پر میں دلیل یہ اب یہ سمجھنا خدا کے لیے آسان ہے سمجھو خدا کی یہ شان سمجھنا آسان ہے کیا بناتا ہے پالتا ہے یہ ہر بندہ مانتا ہے یہ شان ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی دوسری یار عبادت کے لائق ہے یہ بھی سمجھ آسانی سے مسلمان کو آ جاتا ہے کہ عبادت کے لائق سجدے کے لائق عبادت کے لائق وہی ہے لیکن یہ جو شان ہے نا اس کی کہ لا حاکم اللہ ہوں اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں حاکم ایک ہے بولو بولو بولو حاکم ماننی اس کی فرض ہے یا پھر جس کا وہ کہے یعنی حکم صرف اسی کا ہے اس کے سوا کسی اور کا حکم وہ مشروط ہے اگر اللہ کے مطابق ہو اللہ کی اجازت کے ساتھ ہو تو پھر ٹھیک ہے ورنہ کوئی اس کا حکم نہیں بات نہیں سمجھے میرے دوستو رب ہونا آتا ہی نہیں ہوتا اللہ کسی کو رب نہیں بناتا عبادت کے لائق ہونا کسی کو عطا نہیں کرتا یہ بھی عطا نہیں ہوتا عطا ہی نہیں ہوتا لیکن کسی کو حکم چلانے کی اجازت دینا یہ اللہ نے آتا ہی رکھا ہوا ہے رب ہونا بھی آتا ہی نہیں وہ نہیں کر سکتا کیونکہ رب وہی ہوتا ہے جو بنانے والا جو بننے والا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا تو عطائی نہیں ہو سکتا عبادت کے لائق ہونا یہ بھی اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا لیکن ایک شان جو ہے اس کے اندر اس نے علم دے دیا کہ حکم تم چلا سکتے ہو لیکن میرے مخالف نہیں ہونا چاہیے اس شان کو سمجھنا مشکل ہے ہم یہاں پر آ کر دھوکھا کھا جاتے ہیں کیونکہ اس ادھر اذن ہم پاتے ہیں تو اس اذن کو ہم بہت ہی کھلا کر لیتے ہیں یعنی اتنا غلط معنوں میں اس اجازت کو ہم استعمال کر لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں جیز نہ جیز ہر کسی کو حق ہے باپ کو حق ہے اولاد کو کہے جیز نہ جیز ہاں جی استاد کا حق ہے شگیرتوں کو کہے حاکم کا حق ہے رعایا کو کہے پیر کا حق ہے مرید کو کہے جو مرضی کا ہے ماننا پڑے گا نہ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے یہ شان اگر دی ہے تو ساتھ میں شرط لگا دی ہے کہ حکم نجائز نہیں ماننا جو میرے حکم کے مطابق ہو وہی ماننا ہے نعرہ نارا علماء حق پیرا مرشد خواجہ محمد شفیق چیشتی لجپال حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چیشتی صاحب سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے پھر سمجھو بات کو رب وہی ہے ہر کوئی جلدی سے مان لیتا ہے اور اس کے اندر کوئی شرکت نہیں سمجھتا سوائے بے وقوف بدھو مشرکوں کو وہ بھی ایک نو کی سمجھتے ہیں عبادت کے لائق ہونا یہ بھی مسلمان سمجھتا ہے اور اس میں بھی مسلمان خطا نہیں کرتا جی عبادت کے لائق نہ نبی کو سمجھتے ہیں نہ ولی کو سمجھتے ہیں مسلمان اس بات میں غلطی نہیں کرتا لیکن غلط کیونکہ یہ دونوں نہ وہ نہ یہ دو شانے ان میں اذن ہے ہی نہیں اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں نہ کسی نبی کو اس نے رب بنایا نہ کسی نولی کو اس نے رب بنایا نہ کسی نبی ولی کو اس نے عبادت کے لائق بنایا کہ بنایا ہے نہیں بنایا لیکن اس نے رسول کو اجازت دی ہے کہ تم حکم کرو یہ عطائی چیز ہے یہ شان عطا کیا اس نے حکم کرو ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک بندوں سے کہا حکم کرو لیکن ساتھ میں ادھر دے کچھ ایسے بندے ہیں اس کے کہ وہ اس کے اجازت کے ساتھ حکم چلاتے ہیں لیکن ان کا حکم اللہ نے پیائے ہی اپنا ہی حکم کہہ دیا وہ صرف رسول اکرم ہے ہر ایک نہیں جب رسول کسی کو حکم کریں گے وہ خدا کا ہے ایسا ہے ایسا کیوں اللہ نے فرما لیا وہ میں یہ تو رسول فقد اللہ جو اللہ اللہ کے رسول کا حکم مانتا ہے وہ اللہ کا ہی مانتا ہے اس کا مطلب کریما نے بتا دیا اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے یعنی اللہ کا اذن ہے اللہ کی اجازت مطلق ہے میرا نبی جو بھی کہے مانو ایسے ہے کیونکہ وہاں سے غلطی نہیں ہوگی وہ واحد کے پابند ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں ما آتاكم الرسول رسول وما نهاكم عنه فانتهوا جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو جس سے رو کے رک جاؤ لیکن لیکن یہ شان رسول کی ہے صحابی کی نہیں مولا علی کی نہیں کسی سید کی نہیں کسی پیر کی نہیں کسی استاد کی نہیں رسول رسول ہے امتی امتی ہے رسول کی جیسے رسول خدا کی شان نہیں لے رکھ سکتا اسی طرح امتی بھی رسول کی شان نہیں لے سکتا خدا خدا ہے رسول رسول ہے امتی امتی ہے ایسے ہے نا آپ کس کے امتی ہیں ذرا بتائیں اور بولو تو صحیح نا

سبحان اللہ خواجہ فرید کو جان دو کوٹ کا گھوٹ میں سندھی براو کوٹ میں گھوٹ کو جان دو آپ فرمے دوں او مدینے والے آدھے نتی چلا رم گ شیر مچایا گڈ رم دوست تعالی نے عام مختار عام اختیار مختار عام دیا ہے اپنے حبیب کو ماں تیرا تیرا لینا دینا میرا لینا دینا تیرا حکم میرا حکم تیری بات میری بات تیری فرما برداری میری فرما برداری لیکن یہ شان ہر کسی کو نہیں مل سکتی اسی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رسول اکرم کے خلیفہ اول نے جب جب جب خلافت کی بات بیر سنبھالی تھی آپ نے فرمایا لوگ مجھ سے وہ مطالبہ نہیں کرنا جو رسول اللہ سے کر سکتے تھے مجھ سے وہ نہیں وہ تم طلب نہیں کر سکتے جو رسول اللہ سے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے وہ کے تابے دار تھے وہ جاتی تھی مجھ پر وہی نہیں آتی میں تو جو میں جو جو خدا رسول کا حکم جانتا ہوں وہ بتا دوں گا جو نہیں جانتا اس میں مجھے معاف رکھنا توجہ نہیں فرمائی لوگوں رسول اللہ معصوم تھے اگر میں سیدھا چلوں تو مجھے اگر رسول اللہ کے پیچھے چلوں تو میری بات ماننا اگر میں خلاف چلوں ان سکھ تو پکم وے مو نہیں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا رسول اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا او لوگوں اگر میں غلط چلوں تو مجھے سیدھا کر دو کیوں رسول پر حاکم ہو سکتا ہے تو اللہ ہی ہو سکتا ہے اور کوئی امت پر رسول حاکم ہوتا ہے اور رسول پر اللہ حاکم ہوتا ہے یہی مانا ہے دبا نے ربی پاسنتا دودھی مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور حضور فرماتے ہیں کمال کر دی ادب سکھانے میں اللہ بولو ذرا اب دوستوں سمجھیے گا اللہ تعالی نے اپنے حکم ماننے اپنے حکم ماننے میں کوئی شرط نہیں لگائی رسول اکرم پر جو آتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے چاہے حکم عام ہو چاہے حکم خاص ہو کیونکہ آپ کو اس میں عام ہو چکا ہے اجازت عام مختار عام رسول افغلاتا اللہ جو بھی رسول کا حکم مانتا ہے وہ اللہ کا مانتا ہے غالب ہوتی جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو مختار عام نہیں دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو بندہ ہے نا یہ بالکل میری طرف سے مطلق اختیار رکھتا ہے یہ جو بیچے جو خریدے وہ میری طرف سے شمار ہوگا جس طرح آپ اس طرح اختیار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسی طرح اختیار دے دیا محبوب جو تم کرو گے وہ میری طرف سے ہی ہوگا بولو بولو اللہ اکبر و کبیران اسی وجہ سے آلہ امام ارے سنت فرما دیں خالق کل نے آپ کو مالے کے کل بنا دیا خالق بے گل نے آپ کو مالک گل بنا دیا دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ اختیار میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ مفکر اسلام مفتی محمد بدریا میں چشتی صاحب ہے بولتے نہیں رب نہیں ہے رب نہیں ہے لیکن مالک اس نے بنایا ہے توجہ ہے توجہ رب بتائی نہیں ہوتا عبادت کے لائق ہونا ہی نہیں ہوتا لیکن حکم چلانا ہی ہوتا ہے اللہ نے حکم اجازت دی ہے ماں باپ کا حکم اولاد پر استاد کا حکم شاگرد پر ایسے ہے کہ حاکم کا حکم رعایا پر اجازت ہے علم ہے یہ اتائی ہے عبادت کے لائق ہونا اتائی نہیں رب ہونا اتا نہیں یہ درمیانی شان یہ اتا اس نے رکھی ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ سلاد و تسلیم آپ فرماتے ہیں دیکھو انا الموتا میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں زندہ کون کرتا ہے بولو بولو وہ فرماتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں لیکن بے اذن اللہ اللہ کے اجازت سے اللہ کے امر سے اللہ کے حکم سے توجہ ہے اس کی اجازت ہے میرے لیے میں پھوک مارتا ہوں میں دم کرتا ہوں ہاں جی تو مٹی سے پرندہ بن جاتا ہے یہ قرآن ہے خدا کا معلوم ہوا وہ جاہل لوگ ہیں جو سمجھیں کہ خالی حکم خالی حکم کو کسی نبی ولی میں سمجھنا اور اس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھنا اسی سے شرک ہو جاتا ہے وہ مسلمان کوئی نہ رب سکھ سمجھتا ہے کسی کو نہ عبادت کے لائق سمجھتا ہے لیکن نبیوں ولیوں میں یہ شان ضرور سمجھتا ہے کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا بن جاتا ہے توجہ نہیں فرمائی اسی کو کہتے ہیں ہمارے کلندر اقبال سنائے میں آپ کو جانتا ہوں میں نے پہلے عرض کیا آپ مجھے نہیں جانتے ہاں جی۔ ہو سکتا ہے آج تھوڑا سا سمجھ جائیں میں پاکستان کا چاچا ہوں سبحان اللہ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے پاکستان کا روحانی باپ یہ جو چیف جسٹس اب ریٹائر ہوا ہے تو اس نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال پاکستان کے روحانی باپ ہیں تو میں پاکستان کا روحانی چاچا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے جو پیش کیا ہے اس کو جہان میں ہم نے ہی پیش کیا ہے اقبال نے جو بنایا ہم نے سنایا اس نے بنایا ہم نے سنایا ہمارے سوا کسی نے نہیں سنایا اور نہ ہی کچھ سمجھ سکتا اقبال کو ہمارے سوا اللہ کے فضل کسی نے سمجھا تحقیق مفکر اسلام شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب مفتی عبد المغیر چشتی صاحب اقبال فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ غالب کار آفری کار کشا کار سال بولتے نہیں یار اللہ نے جو فرمایا سو کا ہے اللہ کا ہاتھ ان صحابہ آج آگ ہے رب یہی بات کرنا چاہتا ہے سمجھو جب آپ اور ہم آپ اور ہم کسی کی بات ایک کرنا چاہیں اور کہیں ہم دونوں میں فرق نہیں اور ہم کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے سمجھی فلاں کا ہاتھ یہ میرا ہے میرا ہاتھ اس کا ہے ہماری ایک بات ہے تعلق اتنا شدید ہے ہم میں فرق نہیں شاہ جی کی بلاؤ شاہ صاحب کی بلاؤ سال صاحب آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے کلام کی ہے فرمایا میرے رسول کا ہاتھ میرا ہاتھ کیا مطلب ان کی بات میری بات ایک ہے فرق نہ سمجھنا بولو میرے دوستو اللہ حجلہ شان ہوئی حکم چلانے کی اجازت دیتا ہے لیکن شرط ہے نہ رد ہونے کی اجازت دیتا ہے نہ عبادت کے لائق ہونے کی اجازت دیتا ہے لیکن حکم چلانے کی اجازت دیتا ہے رسولوں کو بھی دیتا ہے ولیوں کو بھی دیتا ہے مومنوں کو بھی دیتا ہے والدین کو بھی دیتا ہے اس سال کو بھی دیتا ہے اس سال کو بھی دیتا ہے لیکن ان کے اختیارات ہر کسی کے محدود ہیں مطلق نہیں بے انتہا نہیں بے انتہا غیر محدود اس کی شان ہے ہر کسی کو ہر کسی کو اگر سونا رب اگر پیارا رب ہر کسی کو ہے حکم چلا نہیں جاؤ تو بے لگام نہیں ہونے دیتا مخلوق میں امتی جتنے ہوتے ہیں یہ رسول کے حکم کے پابند ہوتے ہیں ایسے ہے نا لیکن میں اس بات کی طرف جاؤں کہ الہ کا معنی الہ کے معنی میں حاکم موجود ہے حاکم والا معنی موجود ہے میں قرآن مجید کی آیت سے اس مطلب کو ثابت کرتا ہوں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے نا اللہ فرماتا ہے تخلا کیا تو نے دیکھا اس کو کیا تو نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنی بری خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا یہ قرآن ہے دو مقام پر آیا ہے کیا تو نے اسے دیکھا افرائی تھا من اب ہوا کیا اسے دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اب ایمان سے بتاؤ کسی نے اپنے نفس کی خواہش کو رب بنایا نہیں سجدہ کیا جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ فرما رہا ہے اس نے خدا بنا لیا کیسے بنایا اب ظاہر بات ہے یعنی حکم حکم نفس کی خواہش جو بھی حکم کرتی ہے اس کے اندر وہ اتنا خود کو آزاد کر لیتا ہے کہ جو بھی اندر سے خیال شیطانی اٹھتا ہے من کی خواہش کا وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے نہ خدا کو دیکھتا ہے نہ رسول کو دیکھتا ہے نہ قرآن کو دیکھتا ہے نہ شریعت کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے میں اپنی مانوں یہاں پر الہ بمانا متا مطلق ہے سبحان اللہ ہر بات جس کی مانی جائے اور جو اس کی بات اور نفس کی خواہش کے مقابلے آئے تو ہزاروں بہانوں سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور کہہ دے کہ انسان کا حق بنتا ہے انسان آزاد ہے پیدائشی فطری طور پر آزاد ہے کس سے آزاد ہے خدا سے بھی آزاد ہے رسول سے آزاد ہے دین سے آزاد ہے اپنے عقیدے اور عمل میں آزاد ہے جو چاہے کرے میرے دوستوں یہ بندہ خدا نہیں ہوتا اس نظریے کا جو خود خدا بن بیٹھتا ہے یہ خدا کا بندہ نہیں ہوتا یہ خود خدا بن بیٹھتا ہے یہی وہ لانت ہے جو ابلیس میں آئی تھی بولتے نہیں رسول کی شان ہے نہ لیا رسول جیسی ذات فرماتے ہیں میں میں میں میں اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا ہوں میں تو محل کے پیچھے چلتا ہوں کس کے پیچھے چلتا ہوں رسول تو باہر کے پیچھے چلے تو خدا کا بندہ وہی ہوتا ہے اللہ اکبر و کبیرا کیونکہ بندگی میں حد نہیں تو خدا کا بندہ پتہ کون ہوگا کہ ایک وہ ہے جو اللہ کا حکم آئے کہ ایسا کر وہ تو کرے کرے لیکن اس کے بعد وہ کہے کہ جس کے اندر اللہ نے مجھے آزاد چلنے کی اجازت دی ہے میں اس میں بھی آزاد نہیں چلوں گا کوشش کروں گا کہ اس ظالم کی مخالفت کروں بولتے نہیں یار آپ کے سندھ کے ولی کون ہیں مشہور حضور لال شاہ باز کلندر ہو گئے حضور خواجہ عبد الطیف پٹائی ہو گئے ہاں جی، اور سچل سر مست ہو گئے ایمان سے بتانا یہ لوگ جائز خواہشات میں نفس کی مانتے تھے یا الٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے یار بولو تو صحیح ایمان سے بتاؤ اسی وجہ سے اللہ کے ولیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کیا کہ ولی من مار کے بنتا ہے من کی ماننے والا ولی نہیں ہوتا من کے من کے مقابلے میں خدا کی ماننے والا ولی بنتا ہے ایسے ہے نا بولو بولو اچھا میں اگر سلطان باہو حق باہو سلطان کی آواز میں آپ کے الفاظ میں آپ کی زبان میں آپ کو کچھ سناؤں تو آپ کو سمجھ آ سکتا ہے دیکھ لو پنجابی ہے جانتے ہیں نا سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جن کے کلام کے آخر میں ہو ہو آتا ہے باہو آپ فرماتے ہیں اللہ پڑوں پڑھا فلم اللہ پڑوں پڑھا ندیا ہے جاتے پرتا سال طالب ہو سردار لکھ ہزار کتا ہے پر ظالم نفس نہ مردا فقیر مرتا شکی فقیر کسے دردار فرما ہے دو نظریے ہیں دو فکرے ہیں دو عقیدے ہیں ایک عقیدہ یہ ہے اللہ ہی کی ماننی ہے اپنی نہیں ماننی کس کی ماننی ہے یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے ان کا عقیدہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کی ماننی ہے یہ بےمان دشمن ہے اس کی کیا مان ہے بولتے نہیں یار اس کی ماننی ہے اپنی نہیں ماننی ایک عقیدہ یہ ہے یہ نبیوں ولیوں اور مومنوں کا عقیدہ ہوتا ہے ہائے ہائے ایک یہ ہے کہ اپنی ماننی ہے اس کی نہیں ماننی کسی کی بھی نہیں ماننی اگر ماننی ہے تو صرف ڈنڈا دیکھ کر ماننی ہے ایک ہے اپنی ماننی ہے ہم آزاد ہیں یہ دوسرا نظریہ ہے یہ انہی لوگوں کا نظریہ ہے جو اپنے نفس کو خدا بناتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ ایک ہے اللہ کو خدا بنانے والا ایک ہے نفس کی خواہش کو خدا بنانے والا مومن وہ نہیں جو اپنے آپ کو خدا بنائے اور کہے میں اپنے نفس کے حکم کے پیچھے چلوں گا مجھ پر کوئی دین کی پابندی نہیں لگا سکتا ایک وہ ہے جو کہے نہیں میں اپنے پیچھے نہیں چلوں گا جیسے رسول جیسے خدا رسول نے ہم پر پابندی لگائی ہے ہم اسی طرح چلیں گے آئے یہ مومن ہے وہ کافر ہے یہ مومن ہے وہ جدید کافر ہے نیا کافر ہے اس کو ماڈرن کافر کہتے ہیں سمجھو نہیں فرمائی یہ خود کو سجدہ نہیں کرواتا اور نہ ہی یہ سجدہ کروانا چاہتا ہے میری بات کا لب لباب مقد اور خلاصہ آخر میں آپ کو سمجھ آئے گا قریب کرتا جا رہا ہوں ان شاء اللہ توجہ ادھر دیکھو مسلمان ایک جانور تمہارے پٹے اور زنجیر کے اندر ہے ایک جنگل میں آزاد پھر رہا ہے ایک کتا آوارا ہے ایک کتا بجیا ہے بنیا ہے کلے پر باندھا ہوا ہے دوستوں اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا اس کا مالک ہوتا ہے اس کی کوئی غیرت نہیں رکھتا جو مرضی مار پہ لے جائے جیسے ایسے ہے نا لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں کوئی ان کا خیال نہیں کرتا کوئی درد نہیں رکھتا کیوں رکھے جب اس میں نہیں ہے پابندی کرتا تو پھر درد بھی رکھتا کسی کو مالک بناتا کسی کو حاکم بناتا کسی کے اشارے پہ آتا ہائے ہائے ہائے ہائے تو پھر جا کر اس کا کوئی درد رکھتا اور جو اللہ اکبر و کبھی یہاں پر ایک بات کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے اور آپ انشاءاللہ پہلی مرتبہ معذور ہوں گے سن کے کر دوں آپ کو پتا ہے کہ یہ شکاری جانور جو ہوتے ہیں جیسے کتا ہوا شکاری جانور یہ کب شکار کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور جب یہ شکار کر کے کسی جانور کو مار کے لائیں تو تمہارے لیے کھانا حلال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہر کتا مار کے آئے تو جانور حلال نہیں ہوتا ایک مخصوص کتا ہے جو جانور کو مار کے آتا ہے تو شریعت کہتی ہے کھا لو بولو ذرا ادھر دیکھو سائن اور شریعت کی زبان میں اس کو تعلیم یافتہ کتا کہتے ہیں بولو بولو معلم فقہ کی زبان میں اس کو معلم کتا کہتے ہیں تعلیم یافتہ کتا اللہ ہو کبیرہ میرے پاس باتیں بہت ہیں ہر بات انوکھی ہے لیکن وقت بہت قلیل ہے ہاں جی غور سے سمجھیے گا تعلیم یافتہ کتا کب بنتا ہے ہر کتا تعلیم یافتہ نہیں بنتا کون سا کتا تعلیم یافتہ بنتا ہے جانور کو مار کے آئے سمجھو تم نے چھری پھیر کے ذبا کیا ہے حلال ہے کھاؤ اس کو چھوڑتے وقت صرف اتنا کہو بسم اللہ اللہ اکبر کتے نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تم نے کہا کتا جانور کو مار کے لاتا ہے جانور حلال ہے تم نے تکبیر تکبیر اس جانور پہ نہیں پڑی تم نے کتے کو چھوڑتے ہوئے کہا بسم اللہ اللہ اکبر باز کو کہا آپ باز پالتے ہیں شکاری لوگ بازوں کا کام جانتے ہیں شاہین پالتے ہیں کئی قسم کے شکاری جانور ہوتے ہیں کوئی جناب جی شیر پالتا ہے کوئی چیتے پالتے ہیں شکار کے لیے توجہ ہے لیکن ایک جانور ایسا ہے وان تھی جو کسی کے سبق کو یاد نہیں کرتا وہ خنزیر ہے خنزیر لاکھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑو وہ خود بھی آرام ہے کیونکہ غیرت ہے خنزیر کیا ہے بغیرت ہے مجھے توقع ہے آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ غیرت کی بات کرنے سے دل میں سرور پیدا ہوگا اور خوشی پیدا ہوگی کہ مولوی غیرت کی بات کرنے کے لیے بھی لاہور سے آیا ہوا ہے پر یہ ورنہ آج کل تو آپ کو پتا ہے غیرت تو شریعت منسوخہ ہو گئی ہے نا اس کی بات کرنا تو آپ جرم ہو گیا ویسے ہی بولو کون سنے گا غیرت کی باتیں بھائی لیکن بات سمجھو خنزیر کمینہ شکاری شکار کا اہل ہی نہیں خنزیر کیوں یہ ایسا یہ بغیرت جانور ہے اس وانسی کو لاکھ سمجھاؤ یہ نہیں سیکھ سکتا معلوم ہوا بغیرت شخص جو ہوتا ہے نا وہ کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتا بغیرت کو سبق پڑھاؤ سمجھو پتھر پہ پانی ڈال رہے ہو کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے توجہ نہیں فرمائی اللہ اکبر تکبیر سمجھے سونا شائقین لوگ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں سننے کے لیے یہ جنہوں نے نعرہ مارا ہے یہ خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ سے آئے ہوئے توجہ ہے میں وہ بات نہیں بیان کروں گا جو آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں پھر مزہ کیا آیا بلانے کا یار ادھر دیکھو کتا کب تعلیم یافتہ بن جائے جب تمہارا فرما بردار بن جائے شریعت نے اصول رکھا قانون رکھا ہے اتنا سکھاؤ اتنا سکھاؤ اتنا سکھاؤ اتنا تابے دار مٹھی بن جائے فرما بردار بن جائے جب تم نے جب تم نے اس کو شکار دکھایا شکار اس کو نظر آیا اب پیچھے شکار کے بھاگ پڑا تم نے پیچھے سے ارادہ تبدیل کیا تم اشارہ کرتے موتی واپس آؤ اگر شکار کو دیکھ کر راستے سے واپس مالک کی طرف آ جائے حالانکہ اس کے نفس کی چیز ہے خواہش کی چیز ہے سامنے نظر آ رہی ہے اپنے کے حکم کو سائی کے حکم کو آگے رکھے خواہش کو پیچھے رکھے کہے چاہے نظر آ رہا ہے میں بھوکھا مر رہا ہوں لیکن سائی بلا رہا ہے رب فرماتا ہے شریعت فرماتی ہے یہ کتا ہمارا سبق یاد کر گیا ہے یہ تعلیم یافتہ کتا ہے اب اس کا مارنا مسلمان کا مارنا اس کا مارنا مسلمان کا مارنا اللہ خدا کا بندہ عبد الطیف بھٹائی جیسے لال کبال قلندر بہادر لکڑیا ملتانی جیسے کیا کرتے ہیں اپنے نفس کو سدھا سدھا کر لاکھیں لاکھوں لاکھوں خواہشیں پڑی ہوتی ہیں لیکن جب حکم پیچھے سے دیکھتے ہیں ولی ایسے تھوڑے بن جاتے ہیں رب ایسے کہتا ہے ان کا دینا میرا دینا ان کا مارنا میرا مارنا ان کا بولنا میرا بولنا ہائے ہائے یہی چیز دیکھتا ہے وہ جانور جو شکار کے لیے تم تیار کرو اللہ فرماتا ہے اس کا مارنا تیرا مارنا بولتے نہیں یار او مسلمان تو کہ بسم اللہ اللہ اکبر اس کو چھوڑ دے یہ مار کر آدھا مار کر توجہ مار کر لے آئے لیکن وہ جانور حلال ہے کیوں حلال ہے بتا جب تیرا اتنا فرما بردار ہے کہ اپنی خواہش کو چھوڑ رہا ہے اپنے نفس کو چھوڑ رہا ہے تیری مان رہا ہے راستے سے واپس ہو رہا ہے تو تیرا حکم اس کا اس کا اور تیرا اب ایک ہو گیا کیونکہ تیرا حکم اس میں ظاہر ہو رہا ہے تیرا حکم اس میں ظاہر ہو رہا ہے اس نے تو اپنا حکم چھوڑ دیا اپنی مرضی ہی چھوڑ دی تیری مرضی کو اتنا آگے رکھ رہا ہے تیری مرضی میں فنا ہو گیا ہے اس کو کہتا ہے فنا جب خدا کے حکم میں وہی فنا ہو جاتا ہے اور رب بھی فرماتا ہے تیرا ہاتھ میرا ہاتھ تیرا بولنا میرا بولنا تیرا مارنا بولنا اب سمجھو اب سمجھو کتنا جاہل بندہ ہوگا وہ جو شریعت کی اتنی موٹی باتوں سے کوئی حکمت اور راز نہ سمجھے وہ جاہل اپنی جہالتوں کو اپنے پاس رکھ تو جہالتوں کو اپنا اسلام بنانا شروع کر دیا تم نے خبردار اگر کتا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا لیکن جس کا یہ فرما بردار ہو گیا ہے اور اس کے پیچھے اپنے نفس اور خواہش اور اپنی ذات پات کے مسئلے کو چھوڑ دیا ہے اپنے مالک کے پیچھے بھوکھا مرنا گوارا کرتا ہے راستے میں چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے اگر واپس نہیں آتا آگے چلا جاتا ہے مار کر آئے گا حرام بولو حرام کیوں وہ جانور حلال تھا جانور حلال تھا ہرن حلال تھا ہرن حلال تھا لیکن اس کتے نے اپنی مرضی کی تو مالک میں فنا نہیں ہو سکا کیا بات اب مردار ہے اس کو مردار کر دیا یار حلال کو حرام کر دیا اس نے بولتے حلال کو حرام کر دیا معلوم ہوا خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہشات کی تباہ کرنے والا اپنے کا حکم کی تابے داری نہ کرے اپنے نفس کی کرے سمجھا اس ظالم نے حلال دنیا کو بھی حرام کر دینا ہے اللہ اللہ اکبر اکبر اس نے دنیا کو فساد کا گھر بنا دینا ہے وہ بات سمجھاؤں گا جو پہلے آپ نے نہ سمجھی ہو نا پھر سواد ہے نا میں پیسہ لینے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی میں کہیں جاتا ہوں اللہ کے فضل سے اگر پیسے کی بات ہو نا میں ایسے جوتا کھڑکاؤں ارباں روپئے نیچے نکلا جی ایجنسیاں اور باہر کے لوگ کمی نے ناچیز کے ضمیر کو خریدنے کے لیے اتنا کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے تھوڑے ہاں ہاں اٹھادڑی ہاں ہاں اللہ تیرے دکھڑے بھیڑے تیرے دکھڑے بھیڑے کھادڑی ہر نام تسو نکادڑی ہا تے بادڑیا بین باندڑیاں بھی میں باندڑیاں ہم دردیاں کتیاں نالی ادب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ہاں وہ سونا خوش وسدام ملک مل کے نت جان نار تکبیر نار رسالت نار تاکی حضرت خواجہ گلاب رجپال ہاں۔ اور سر میں سناتا ہوں خواجہ فرید کا کلام اور سر میں سناتا ہوں سنا دوں یہ تاری سندڑی سور ہو تاریخ سندھڑی مٹھڑی سے ہی خوش وسدا ویچ جی، ملک عرب اتم تھوڑے بکڑے تھوڑے کھادی ہاں بولے نام تم وکار دڑی آؤ بان دیا دی ہم دری دیا کتیا ادب اتم اللہ سبھار لا بول سونے کتا سائی دی نا منے او دا مارنا سائی دا مارنا نہیں بن کتا اپنی مرضی سائی دی مرضی میں جو حکومت فنا کر دے کتے دا مارنا سائی دا مارنا حق حق بے شک بے شک وہ جلاؤ یہ کتا فرما بردار ہو گئے جنو مار کے لے آوے جس کو مار کے لے آئے وہ حلال ہو جائے اللہ فرماتا فرید جا تو نے اپنی مرضی اور خواہش کو میرے حکم میں فنا کر دیا ہے جس پر بھی نظر ڈالے گا چاہے تو آخ وہ لفظ غور وہ سوچنا چاہے تو آنکھیں میں مارے چاہے تو آنکھیں میں چاہے میں آخساں یہ سب واقعی صحیح پہ آخ دیں کیوں کیوں کتا فرما بردار بنے او دا مارنا مالک دا مارنا ہے وہ تو میرا انسان ہو کے فرما بردار بنے تو تیرے مارن جلاو میں اپنا نہ تھا اللہ سبحان کو سدا کے مفتی بدرا میں چیشتی صاحب سنت توجہ ہے سونے ہو بولتے نہیں یار ہائے ہائے ہائے ہائے تو اب اگر اقبال کہے اور کتنے جاہل لوگ ہیں یار اللہ اس کتے کے مارے کو اپنے مومن کا مارا قرار دے رہا ہے حالانکہ وہ پلیت ہے وہ پاک نہیں ہوا لیکن محض اپنے من کو مارنے کی وجہ سے من کو مار بیٹھا نفس کو مار بیٹھا سائی کے حکم میں فنا ہو گیا کہتا ہے ہم اپنی خواہش کو سام اپنے شکار کو سامنے دیکھنے کے بعد بھی تو بلا رہا ہے ہم نمک حرام نہیں ہے ہائے ہائے دیکھنا میں آتے آتا کیسے ہوں آپ کے بلانے پر اگر وہ کتا فرما بردار بن جائے تو میرے دوستو اب اس کا مارنا انسان کا مارنا ادھر دیکھ کافر من مانی کرتا ہے وہ ہے انسان دیکھنے میں من مانی کرتا ہے وہ وہ جانور مارے حلال حرام ہو جائے انسان مارے تو حرام ہو جائے کتا مارے تو حلال ہو جائے یہ کیا راز ہے بھائی توجہ نہیں فرمائی وہ انسان ہے لاکھ لانا تھا ان لوگوں پر جو نفس کو خدا مان کر پیچھے جلنے والے کہتے ہیں کافر مومن سب برابر ہیں کہتے ہیں کافر مومن سب برابر ہیں کیوں برابر ہیں رب کتے اور اس انسان کو برابر نہیں کرنا چاہتا کتے کا مارا حلال ہے کافر کا مارا حرام ہے ایسے ہے بولتے نہیں کافر کا مارا ہوا جانور کیا ہے حرام اور کتے کا کیوں وہ انسان کتے سے بدتر کیوں ہوا اس کتے نے اپنے سائی کی مانی ہے اس کمینے نے اپنے سائی کی نہیں مانی ہے اس کو حق بنتا تھا وہ اپنے آپ کو چھوڑتا وہ خالق کو چھوڑ کے بیٹھ گیا حق بنتا تھا خود کو چھوڑتا وہ سائی کو چھوڑ گیا سائی کو چھوڑنے سے اس پر لانت پڑی اس کا اس کا مارا حرام ہو گیا اور اس نے اپنے سائی کو پہچانا یعنی مسلمان کو اور مسلمان نے اپنے سائی کو پہچانا رسول اللہ کو رسول اللہ نے اپنے سائی خدا کو پہچانا تکبیر نعرہ سیلا نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت دین مصطفیٰ عظمت دین مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المغیر چشتی صاحب توجہ نہیں فرمائی نے بس ہونا سمجھ آتی پی کہنا سمجھ آمتی پی ہے ساتھ خباز والے کی بھی بول سکتا میں کچھ اللہ روپے توجہ ذرا جو ہائے ہائے ہائے ہائے یار کیا جہان بن گیا یار لیکن پہلے اس اس کا حصہ ختم کر لوں جو جاہل کہتے ہیں وہ تم کہتے ہو ولی دیتا ہے وہ جاہل ہم کہتا ہے کتا مار کے حلال کرتا کیا بات ہے کیا بات ہے اگر وہ کہے یار زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تو اس نے حلال نہیں کیا حلال تو اللہ نے کیا کیونکہ اس نے حکم کیا رسول کو رسول نے آگے سنایا امتی نے آگے اپنایا اپنا کر کتے کتے کو سکھایا تو یہ بات اوپر سے آ رہی ہے تو کتا اگر یہ کتے کے اندر بات اوپر سے آئے تو اس کا مارنا خدا کا مارنا بن رہا ہے اور کسی ولی رب کے خلیفے کے اندر بات اوپر سے آئے تو تو کہتا ہے اس کو کچھ اس کو کہو یہ میرے جو دینے والا ہے تو مشرق ہو جائے گا وہ جاہل شرک اس کو نہیں کہتے یہ آتا ہے آتا ہے آتا نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق حق مذہب اہل سنت حق مذہب اہل سنت شیر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد جی۔ عام جاہل لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو بلی دیتے ہیں کہتے ہیں داتا میں داتا کی نگری سے آیا ہوا ہوں جانتے ہیں داتا لی اجمیری کو ہاں، ہاں، ہاں، حضور سید ناد تم داتا کہتے ہو غریب نماز کہتے ہو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں او وہ یار کتنی جالت ہے یار وہ میں نے کہا یار داتا تو اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہا ہے وہ تم کہتے ہو اللہ کے سوا داتا کسی کو نہیں کہنا اللہ تو اللہ تعالیٰ تو سب کو کہہ رہا کہتے کیسے میں نے کہا تم نے دکانوں کے اوپر نہیں لکھا ہوتا اللہ خیر جا بدھو پاؤں کے نیچے جس کو تو تلاش کر رہا ہے جس بچے کو تو تلاش کر رہا ہے پنجابی میں کہتے ہیں بال کچھڑ تے شہر ٹنڈورا پنجابی میں کہتے ہیں سرکی جاکسو بال کچھت تے شہر لفظا وتے سندھی اچ جاکسو میں سونا بال کچھے میں گولی تو دو دے بال کچھے میں اس شہر میں گولی تو دو دے ہاں بال کچھے میں شہر گولی دو دے سبحان اللہ وہ دلیل گھر چ پیے شرک دے فتوی روجے کو لے کڑی وہ بے وقوفا ہے جڑا اپنی دکانوں دے اتنے لکھی کڑی واللہ خیر الرازقین اللہ رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے سبحان اللہ اللہ یہ کیا مانا سب صدقے بھائی صدقے رزق دینے والوں میں سے اس کا مطلب ہے رازق کا مانا رزق دینے والا عربی میں اردو میں کہتے ہیں داتا پنجابی داتا کیا کہتے ہیں داتا رازق داتا رازق داتا رازق داتا اللہ فرماتا ہے داتا اور بھی ہیں لیکن میں سب سے بہتر داتا ہوں کیوں کہ ہر کسی کو بنانے بھی والا ہوں اور دینے بھی والا ہوں بنانے والا بھی میں ہوں دینے والا بھی میں ہوں تو داتا بڑا داتا میں ہوں یہ چھوٹے داتا ہیں میں خیر الرازقین ہوں یہ بھی رازق ہیں یہ خالی رازق ہیں میں خیر الرازقین ہوں اور دوستوں والدین اولاد کا داتا ہے اگر مزدور کسی کے پاس کام کر رہا ہے وہ شام کو جب دیتا ہے وہ بھی رازق ہے لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین وہ جن بے وقوفوں کو اتنا ہی پتہ نہ ہو اب دکان پہ اور قرآن میں صحیح بال کچھے میں شہر گلی دا دو بال کچھی میں شہر گلی نہ بدو کتوں لبسو یہ بدو بدو کتوں لبسو گا سونا جناب بے وقوفا یہ حقیقت ہے ہاں، ہاں، ہاں، یہ حقیقت ہے سچی آخان سے رب دی شان سبحان اللہ سارے پیر میرے علی شاہ سونا فرمیں دے گولڑ دا تاجدار فرمیں دے سچی آکھا تے رب دی شان آکھا جس شان تھی شانا سب بنیاں صدقے صدقے صدقے سبحان اللہ اس سورت میں جانا کھا جانا کھا کہ جانی جہان کھان سچ اکھاں تر ربی شان آ کھان سچ آخان تب شان شانکھ جس شان تھی کیشان سب سبحان اللہ یہ ہے سنی بنیاداتی دات بولو وہ داتا ہے سبحان اللہ لیکن وہ داتا بناتا ہے یا نہیں اگر نہیں کہے تو وہ ہے اگر ہاں کہے تو سنی اور علی ہے سبحان اللہ کہاں اس نے کہا میں داتا بناتا نہیں سبحان اللہ اگر داتا نہ بناتا بنانا ہوتا تو خود سائیں سارا کچھ رزق اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا اور کسی کے دربار سے دروازے سے نہ دیتا جب اس نے دروازے پہ رکھا ہوا ہے تو وہ یہی کہنا چاہتا ہے میں ہوں بھی صحیح بناتا بھی ہوں تمہار اللہ بولو تو صحیح نہیں سمجھ آئی اگر آپ ہلا مارا اللہ اقبال گئے واہ واہ اقبال واہ بولو تو صحیح اگر اقبال گئے ہاتھ ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا بولتے نہیں ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومل کا ہاتھ و کارا فری کار کشاہ کار سال تمہارے فرماتا ہے صحیح نہیں فرماتا ہے اللہ کا اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کا ہاتھ رب کا ہاتھ ہے غالب بھی رہتا ہے غالب بھی رہتا ہے مشکل کشا بھی ہوتا ہے کار کشا یہ کہتے ہیں نا مشکل کشا کہنا شرک ہے علامہ اقبال کو مشرق کہا جائے اس نے مومن کے ہاتھ کو مشکل کشا کہا ہے وہ ذرا بولو تو صحیح یار یہ کیا کہہ رہا ہے کار کشا کار کشا اس کا مانا تو مشکل کشا فرماتا ہے مومن کا ہاتھ غالب بھی ہوتا ہے ڈاڈا بھی ہوتا ہے تگڑا بھی ہوتا ہے تو سندھی کیا دن سی ڈاٹو مومن کا ہاتھ ڈاٹو ہوں سی دو زبان میں سکھ جنہیں نہ پشتو دے سندھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے توجہ ہے سبحان اللہ جی ہاں تو غیرت والے لوگ ہو یار ہائے ہائے جناز غیرت دے نکل دے دے پین ہر پاسے لیکن حال تھوارے کچھ آ کے دے دے ہیں تھوارے کچھ نہ کچھ سا ہے غیرت دا سا ودے خاجہ فرید فرمیندے دے غیرت ہے چیز انوکھی ملتی قسمت والوں کو فریدا غیرت ہے چیز انوکھی ملتی قسمت والے کو ہے رہا غیرت حوالے ایک گل کر دیں صحابہ نبی سونا صحابہ سونے اہل بیت سونے کی گل کرا کیا بتاؤں آپ کو میں اللہ اکبر و کبیرہ تقریباً تیسری صدی کی بات کرتا ہوں تیسری صدی کی اس سال مولانا عبد المغیر صاحب تشریف فرما ہے تو انہوں نے کل مجھے المظہر فی اللغت العربیہ امام جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب دکھائی راستے میں ایک حوالہ دیا انہوں نے آگے ابو زید انصاری کی کتاب جو ہے نا نوادر اس سے انہوں نے لکھا وہ سنا تو عجیب سی بات ہے یار بڑی عجیب بات ایمان سے امام ابو زید انصاری فرماتے ہیں میں گیا عرب کے دیہات میں جنگلوں میں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرا ایک سو سالہ بڑھیا کی بڑیا بڑھیا کی سو سالہ میں نے اس کو کہا آپ فلاں شہر میں کیوں نہیں آتی کبھی رکا شہر ہے وہاں پر آپ کیوں نہیں آتی تو اس سو سالہ بیٹی سو سالہ مائی نے کہا بڑھیا نے میں بازار میں چلنے سے شرم کرتی ہوں مجھے شرم آتی ہے سو سالہ بڑھیا اس وقت اس وقت کی کیا کہہ رہی ہے چھوڑو یار میں تمہارے علاقے کی ایک بات سناتا ہوں سنا دو اپنی ہڈ ورتی یہ تمہارا بلوچستان ہے نا ساتھ ڈیرا اللہ یار کے ساتھ کسی گاؤں کے یا پتہ نہیں ڈیرا اللہ یار کے رہنے والے ہیں وہ ہمارے پاس لاہور آتے رہتے ہیں گرمیوں کے اندر ان کے پاس تمبو ہوتے ہیں اور ہم تعاون کرتے ہیں وہ بےچارے مانگ کر اپنا ان دنوں میں گزارا کرتے ہیں وہ ادھر سے گرمیوں میں چلے جاتے ہیں تو ایک گھر وہاں پر ہمارے پاس آتا ہے تو عجیب بات سننے میں اللہ اکبر و قبیرہ ایمان سے کہتا ہوں ایسے ضمیر کی ایسی بات میں نے کبھی نہیں سنی بلوچستان کے مانگنے آتے ہیں وہاں پر تو ان کے ان کی ایک بچی جس کو کہتے ہیں پنجابی میں نو بیٹے کی بیوی توجہ ہے وہ ہمارے گھر میں آئی تو ہمارے گھر والوں نے اس پر رحم کر کے اس کے کپڑے ذرا پھٹے ہوئے تھے ہمارے گھر والوں نے ترس کھا کر آ کر مسلمان یار ترس کھا کر انہوں نے جوڑا دے دیا اپنا استعمال شدہ استعمال شدہ جوڑا دے دیا ہمارے گھر والوں نے اس نے جا کر اپنے خامند کو بتایا کہ یہ جوڑا ہمیں فلاں مولوی صاحب کے گھر سے ملا ہے تو انہوں نے پتا کیا جو لڑکا تھا اس نے کیا کہا اس نے کیا دیکھو اس کو پہننا نہیں ہے تو نے نے اس کہا کیوں پہننا کیوں نہیں اس نے کہا دیکھو یہ ان کا استعمال شدہ ہے ان کی بیٹیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اگر تم پہنو گی تو میرا ہاتھ لگے گا یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہم نے نمک کھایا ہے بلوچستان والوں سندھ والو یہ تو ہماری پرانی تہذیب کے پرانی اسلام اسلام اسلامی تہذیب اور اسلامی ماحول اور معاشرت کے اثرات جو بالکل آخری سانسوں میں ہیں بالکل آخری سانسوں میں ہیں وہ اتنا لحاظ رکھتے ہیں کہ جہاں سے کھا لیا جہاں کا نمک کھا لیا ان کی عورتوں کے استعمال شدہ کپڑے کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو پھٹے پرانے کپڑوں میں رکھنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن کسی اللہ اللہ اپنے موسم اپنے موسم اپنے موسم کی عزت کی اتنی حفاظت کر رہے ہیں ان کو ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے خود کو خود کو تنگی پریشانی میں رکھنا گوارا کرتے ہیں وہ ایمان سے بتاؤ اب ان کو ہم کیسے مسلمان کہیں کہ جو اس قوم کی عزت لوٹنے کھائیں بھی قوم کا کھائیں بھی قوم کا ماریں بھی قوم کو لوٹے بھی قوم کو بیچے بھی قوم کو نہ خدا کی پہچان کریں نہ رسول کی پہچان کریں کافروں کے کافروں کے ہاتھوں مسلمانوں کو زلیل کروائیں خود بھی مسلمانوں کی عزت کو نچائیں باہر نکالیں خود بھی نچائیں دوسروں سے بھی نچوائیں توجہ نہیں فرمائی اب کیسے ان کو انسان کہیں یہ ایک غیرت کی بات میرے ساتھ سامنے آ گئی میں نے کی اس وجہ سے کہ ہمارے علاقے سے تو غیرت نکل چکی ہے ادھر سے جنازے نکل گئے ہیں جی کبھی عزت کو چھپانا فرض سمجھتے تھے اب عزت کو بچانا عزت کو دکھانا فرض سمجھتے ہیں جو چھپانے کی بات کرے اس کو کہتے ہیں انتہا پسند اور دہشت گرد ہے لیکن بات کو سمجھنا میں نے ایک موضوع جوڑا ہی اسی لیے ہے امام مفتی محمد احمد چشتی صاحب اہل سنت ادھر دیکھو قرآن اب سناتا ہوں تاکہ بات کیوں بند کر دیا یار کیا ٹائم ہو رہا ہے ان شاء اللہ ڈھائی بجے کتاب بند کروں گا توجہ سے کہیں سبحان اللہ وہ قرآن سمجھا دوں گا ہائے ہائے ہائے ہائے اب اب اب ایک ایسا طبقہ اور گروہ ہمارے سامنے آ گیا جو اپنے نفس کو پوجتا ہے کس طرح پوجتا ہے سجدہ نہیں کرواتا وہ سجدے کی دعوت نہیں دیتا وہ مسجد بنواتا ہے کہتا ادھر سجدہ کرو مسجد بنواتا ہے کہتا ہے ادھر سجدہ کو سجدہ خدا کو کرو رب کون ہے کہتا ہے اللہ لیکن جب ایک بات آتی ہے کہ اس کو حرام حلال کفر اسلام بتاؤ تو کہتا ہے بھائی یہ ملاؤں کے مسئلے ہیں چھوڑ دو توجہ نہیں کرنا یہ طبقہ آپ میں موجود ہے جو کہتے ہیں دین ملاؤں کا مسئلہ ہے اس کو چھوڑو بھائی جمہوریت ہونی چاہیے آزادی ہر کوئی جو مرضی کرے توجہ نہیں فرمائی اگر وہ اگر وہ اپنی عورتوں کو اگر وہ اپنی عورتوں کو بے حیائی اور بدکاری پر لگا کر اپنا رزق اور معاش کماتا ہے اس کو کہا جائے یار کیا کرتے ہو یہ حرام ہو غزہ مولوی یہ بات مسجد میں رکھو یہ آپ کو پتا ہے جمہوریت ہے انسان آزاد ہے جو مرضی کرے اب یہ قرآن فرما رہا ہے اس نے جو حکم اپنے نفس کا مانتا ہے اور خدا کے حکم کو نہیں مانتا اس کو کبھی ملا کا مسئلہ بنا دیتا ہے کبھی آزادی اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ کر دیتا ہے کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہہ کر اس سے جان چھڑاتا ہے اور کہتا ہے ہم آزاد ہیں تو خدا فرماتا ہے یہ وہ کمینہ ہے جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے اب یہ رب بننے والا بھی نہیں اور یہ مسجود بننے والا بھی نہیں لیکن یہ ایک اور کمینہ خدا بننے والا ہے وہ کیا کہ اپنے آپ کو خدا بنا کر بیٹھا ہوا اور دوسرے کو کہتا ہے بھائی یہی راستہ ہے خود کو خدا بناؤ اپنی مانو توجہ نہیں فرمائی اچھا ادھر دیکھو اب بات کو سمجھنا پھر کیسے کیسے کیسے وہ سب کو کیوں کہتا ہے ادھر دیکھو کہتا ہے اکٹھے ہو کر اکٹھے ہو کر اگر اکثریت قانون بنائے اکثریت مل کر کوئی قانون اور آرڈر بنائے تو چاہے وہ جس طرح کا ہوگا ماننا پڑے گا چاہے خدا کے مطابق ہو چاہے شریعت کے مطابق ہو چاہے خلاف ہو اکثر اب ایک خدا بنا دوسرا بنا تیسرا بنا چوتھا بنا پانچواں بنا ہر ایک نے اپنی مانی توجہ ذرا ان کو کہتے ہیں جمہوری خدا ہر ہر کوئی خود اپنے ماحول میں اپنے گھمنڈ میں عقیدے میں نظریے میں خدا بن کر بیٹھ گیا خدا بن کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا بھائی میں نے اپنی مانی ہے تم اپنی مانو تم اپنی مانو تم اپنی مانو تم اپنی مانو سارے اپنی مانو اب اٹھو جس طرف اکثریت جمع ہو جائے گی ہم اٹھ کی مانیں گے توجہ نہیں فرمائی جمہوری نظام یہی ہوتا ہے آپ ووٹوں کے حق میں ہیں نا ووٹوں کے حق میں ہے نا آپ لیکن تھوڑی سی ووٹوں کی وضاحت سن لیجئے ووٹوں کی یہ وضاحت ہے کہ ہر ایک اپنے عقیدے اور گمان میں خدا بن گیا خدا کی مرضی کو چھوڑ دیا ایسے ہے اب زیادہ مل گئے اسمبلی میں دو تہائی اکثریت ہو جائے تو قانون بن جاتا ہے اچھا اب ایمان سے بتانا کہ جو دو تہائی اکثریت ہوتی ہے وہ جو کہے وہ حکم بنے گا اور اس پر چلنا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے جو خدا کا حکم ہے اس پر چلنا ہے سچی بتانا ایمان سے بتانا ایک بات کروں آپ کے سامنے بولتے نہیں آپ مسلمان بیٹھے اور مسلمان کھڑے ہیں میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا آپ نے جواب دینا ہے یہ جو فلمیں اور ڈرامے ہوتے ہیں یہ جو کچھ یہ بنتا ہے سب آپ کے سامنے ہے بسوں میں چلتا ہے گھروں میں چلتا ہے سب ایسے ہے نا ایمان سے بتانا یہ خدا کا حکم ہے میں نے آپ سے ہاتھ اٹھا کر تائید لینی ہے ہاتھ اٹھائیں ایمان سے بتاؤ تمہارا اسلام غیرت اور حیا کا مذہب ہے یا بغیرتی اور بے حیائی کا مذہب ہے حیا کا مذہب ہے حق کا مذہب ہے حیا کا مذہب ہے بولو غیرت کا مذہب ہمارا اسلام کس کا مذہب ہے شہروں کا غیرت والا غیرت کا مذہب ہے حیا کا مذہب ہے وہ میرے موضوع سنو جس کے اندر میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں اب وقت نہیں ہے بات سمجھنا ایمان سے بتانا تمہارے ملک میں جو فلمیں بنتی ہیں سندھی میں بھی بنتی ہیں اچھا کیوں بغیر تیز مشترکان سندھی ہو ڈاڈو ڈانٹو ڈھو لوگ ہاں جی میں اس علاقے جان کے ویکھے اتنے میٹر کوئی نہیں میٹر کوئی نہیں سان چالی چالی ہزار بل آپ کا میٹر ہی دیکھنے میں نہیں آیا مجھے ایک نے کہا تو میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے انہوں نے کہا ادھر پولیس ہے تو ہم کہتے ہیں ذرا ہاتھ لگا دیں لگا ہاتھ اسی وجہ سے تمہارا جو آصف زرداری ہے اس کے اوپر سارے الزامات صحیح ثابت ہوئے ہیں لیکن بابا جی کو اندر نہیں کرتے اور گنجا صاحب اندر ہو گیا ہے گنجا پنجابی ہے نا سندھیوں کی ایک اچھی عادت ہے یہ کہتے ہیں اگر کوئی سندھی کو چھیڑے گا ہم سارے ایک ہو جائیں گے اور پنجابی کی ایک وانتی عادت ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جب ایک مار کھا رہا کہتا ہے مار مار بغیر صحیح ہے یہ صحیح ہے چھترا دا وقت ڈنڈا پی رہا وگڑیا تگڑیا کا بخ پی رہا مست ہاتھی کا جڑے اتے اسان بغیرت بن کے بیٹھے ہیں سانو کو چڈتا کوئی نہیں تڈے کو بڑھتا کوئی نہیں اور پختونوں کا بھی یہی حال ہے ادھر جاؤ نا پشتون میں وہ ادھر گنجے کا خاندان ختم حالانکہ زرداری نے بھی فوج کو دھمکی دی ہے زرداری نے صاف کہا اگر کوئی جرنیل میری طرف دیکھے گا میں اینٹ سے پھڑکا دوں گا گنجے سے فوج کی گستاخی بھی وہ اندر ہو گیا ٹبر سمے ہمیشہ کے لیے اس کا سیاست سے نام ہی نکالا جا رہا ہے لیکن زرداری کا چتر دیکھ کر ماتے سندھی وکھرے ہو جاؤ لیکن سندھیو اور بجلی واسطے تو ایک ہو جاندے ہو نبی دے دین واسطے ایک نہیں ہوتا او میرے خدا قوم کتنے پہنچ گئی کہاں لے آئے امام حسین ہوئے ہمارا کلندر اقبال فرماتا ہے سنا دوں کلندر اقبال فرماتا ہے جہاز میں ایک حسین بھی نہیں اللہ کافلا قافلہ جہاز میں ایک حسین بھی نہیں درچے ہیں دار بھی جیسے بجلا فرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کلندر لاہور علامہ محمد اقبال اب بتاؤ ہے مسلمانوں ادھر دیکھو حیا بغیر اب کے لوگ اب کے لوگ کیونکہ یہودیوں کے تابے دار ہیں تو حیا اور غیرت کے دشمن ہیں کیوں وہ کہتے ہیں حیا جو ہے نا حیا یہ ہمارے نفس کی خواہش کے خلاف ہے غیرت کرو گے تو نفس کی خواہش کے خلاف ہے ہم آزاد کتے بننا چاہتے ہیں تم کیوں پابند کتا بناتے بات نہیں سمجھے یار اب وہ حیا اور غیرت کے دشمن ہیں جب دشمن ہیں ادھر دیکھ ہر ایک اپنے دائرے میں خدا بن بیٹھا ہر ایک اپنے دائرے میں خدا بن بیٹھا اور ملے مل کر سارے خدا ملے تو خدا کے مقابلے میں آ کر اسمبلی میں اسمبلی میں بجٹ پاس ہوتا ہے فلم کے کنجروں کے لیے فلمی صنعت اس کو کہتے ہیں وہ ایک فیکٹری ہے ایسے ہے وہ ایک فیکٹری ہے جس سے فیکٹریوں سے تو پرزے تیار ہوتے ہیں چیزیں تیار ہوتی ہیں یہ فلم کی جو انڈسٹری ہے اس انڈسٹری سے کون تیار ہوتے ہیں کنجر وی آئی پی بولتے نہیں یار کنجر میں کسی کو کچھ نہیں کہنا میں تو موٹی سی بات جیسے اصول اور قوانین ہوتے ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں اب آپ کے آپ کی جیب سے ٹیکس جاتا ہے میری جیب سے بھی ٹیکس جاتا ہے حالانکہ حیا بغیرتی کے میں خلاف ہوں اپنا بے حیائی بغیرتی کے میں خلاف ہوں لیکن میری جیب سے بھی جاتا ہے آپ کی جیب سے بھی جاتا ہے خزانے میں جمع ہوتا ہے جب جمع ہوتا ہے پھر وہاں سے تقسیم ہوتا ہے ایسا ہے نا اگر کوئی اگر کوئی شخص کسی بھی جماعت کا ہے چاہے وہ تبلیغ میں ہے چاہے کسی میں ہے ہاں جی کسی قسم کی وہ دینی جماعت میں داخل ہے لیکن دیکھو جو نفس کو خدا بنانے والے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے سب کو جمہوریت میں شریک کر کے تو سب کو انہوں نے اپنی برائی بے حیائی بغیرتی کے کاموں میں برابر کا معاون اور مددگار بنا لیا ہاں جی اب پیسہ میری جیب سے پیسہ فلانی جماعت کی جیب سے فلانی جماعت کے امیر کے جیب سے نکلے اکٹھا ہو کر خزانے میں جائے اور پھر وہاں سے جب تقسیم ہو کر آئے تو کجروں کے لیے بھی جائے اب اسلام نے تو کہا حیا اور غیرت یہ اسلام کا امتیازی شان ہے لیکن توجہ بے حیائی اور بغیرتی پر مال خرچ کیا جا رہا کیوں اگر کوئی میں بول رہا ہوں نا تو مجھے پھر کہیں گے مولوی انتیا پسند یہ دہشت گرد ہے ہمارا حق ہے لوگوں کو خوش بھی تو کرنا ہے نا ایسے اور باقاعدہ وہ ساری بغیرتی سنسر ہوتی ہے سنسر کا مطلب ہے چار پانچ دس بیس بزرگ بیٹھتے ہیں سنسر بورڈ کے پھر وہ دیکھتے ہیں پہلے اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اللہ اللہ دیکھنے کے بعد ایمان سے بتانا یار یہ تمام کمینگی جس کو ہر مسلمان کمینگی سمجھتا ہے لڑائیوں کا سبق اس میں فساد کا سبق اس میں ٹکیٹوں کا سبق اس میں عزت اٹھانے کا سبق اس میں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے کے سبق اس میں پتہ نہیں کیا کیا سبق ہوتے ہیں حقیقت آپ کے سندھی گانے مجھے آتے نہیں اور جو مجھے آتے ہیں وہ پنجابی ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے ورنہ میں کچھ جھلک آپ کو دکھاتا اچھا پنجابی سمجھ دیں ہاں ایک پنجابی نصیب لال ہے سارے لاہور دے علاقے کی جی۔ نصیب لال جان دے ہو سو یہ جی۔ قوم نہ جانے تو مڑ جانے کنو ایک مشہور گانا ہے میں نے کسے سنایا ہے جدو سوواں جدو سو ماہی دے نیڑے ہوا منجی ڈانگ پھیر دا اس پر بھی آپ کا خزانہ خرچ ہوا ہے سمجھ آیا سندھی لوگوں کہ نہیں آیا کیوں سونا منجی کنو آدھے کھٹ ساری بولی فریکی کھٹ آ دین وہ کھٹڑا چاہ چار پائی ڈانگ کنو آخد آ میرے ہاتھ ڈانگ ڈنڈو اچھا ڈنڈو ہوں وہ کنجری پہ آخری ہے جدو سواں ماہی دے نیڑے ہوا جدو بھی سواں تو ماہی اپنے دے نیڑے ہونی آ میری منجی منجیے چانگ فیر دمان نال دسیا جی اس تو ننگی گل بھی کوئی ہو سکتی سچی دسیا جی اتنا ننگی بات پر بھی خزانے کا پیسہ لگے تو سچی بتانا خدا کو خدا ماننے والوں کا یہ کام ہے یا خود کو خدا بنانے والوں کا کام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے نہیں ہیں اس پر مال خرجو ادھر دیکھ یہ فتنا جس کو نفس نفس کو خدا ماننے کا فتنا یہ وہ جدید فتنا ہے جس کے دل میں آ جائے اس پر شریعت اثر نہیں کرتی سناؤں قرآن ایسے ملونوں سے ایمان سے کہتا ہوں کوئی توقع نہیں کی جا سکتی میں قرآن سنا رہا ہوں بولو بولو بولو ہاتھ رکھ توجہ سونے ہو سبحان اللہ اللہ اور آئی تمان خدا الاح ہوا اف انت تکون علیہ وکیلا سبحان اللہ کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا کیا آپ اس کے وکیل بننا چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے محبوب آپ اس کے سفارشی نہیں ہوں گے آپ اس کی شفاعت نہیں کریں گے جس نے اپنے نفس کو خدا بنایا آپ نے شفاعت اسی کی کرنی ہے جس نے خدا کو خدا بنایا سبحان اللہ بے بے بے شک شک شک سبحان سبحان اللہ اللہ افان تٹون علیہ وکیل اللہ فرما رہا ہے میرا رسول مومنوں کا وکیل ہے اللہ فرما رہا ہے میرا رسول مومنوں کا وکیل ہے جو خدا کو خدا ماننے والے ہیں میرا رسول ان کا وکیل اور شفیع ہے یہ قیامت کے روز وکالت کرے گا لیکن اللہ فرماتا ہے جو اپنے نفس کی اپنے نفس کی ماننے والا ہے جو خود کو خدا بنانے والا ہے نبی اس کا سفارشی نہیں ہوگا وہ لوی للا یا دون امتا سب اکثر ہم یس سمون ہو یا کلون اللہ اللہ فرماتا کیا تم سمجھتے ہو گمان کرتے ہو کہ جو اپنے نفس کو خدا بنانے والے ہیں وہ اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں اور میں وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں قرآن خدا کا قرآن ایمان سے کہتا ہوں تحسب يسمعون يعقلون بے شک بل ہم اول لا رب فرما ہے یہ نہ گمان کرنا وہ سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں فرمایا وہ تو جانوروں کی طرح ہے بل ہم لو سبیلا جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کیوں بات کو سمجھنا وہ یار جانور جو ہے نا ان کے اندر بھی خدا نے غیرت رکھی ہوئی ایسے ہے کہ نہیں رکھی ہوئی یہ کتے جو ہے نا جب ان کی مادی کا وقت قریب ہوتا ہے اس وقت لڑتے ہیں یہ ایسے یہ مادی کے ساتھ دوسرے کو کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے ماڑے ہو جائیں تو چاہے بات ہے کمزور ہو کر جب تک تگڑا ہوتا ہے نا ڈاڈو ہوتا ہے وہ آندہ ہے یا تم نہیں یا ہم نہیں ایسے ہے لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کیا بلا ہے جو اپنی مادی کے ساتھ دس دس کو اکٹھے کھڑا کر کے کہتا ہے اس سے بھی ہاتھ ملاؤ یہ سور سے بھی بدتر ہے یہ سور سے بھی بدتر ہے یہ قرآن ہے خدا کا فرمایا جس نے اپنے نفس کی ماننی ہے دین خدا کی نہیں ماننی فرمایا عدل اللہ اللہ